حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو انہیں اسی طرح اٹھاتے اور فرماتے سمع اللہ لمن ربنا ولک الحمد اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو اناسی